دعوت و تبلیغ کے آداب نمبر ایک دعوت و تبلیغ میں حکمت اور سلیقے کا پورا پورا خیال رکھیے اور ایسا طریقہ کار اختیار کیجیے جو ہر لحاظ سے انتہائی موضوع پروقار مقصد سے اہم آہنگ اور مخاطب میں شوق اور ولولہ پیدا کرنے والا ہو قرآن پاک کا ارشاد ہے ادعو الى احسن سورة النحل اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے تو ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو قرآن کی اس جامع آیت سے تین اصولی ہدایات ملتی ہیں نمبر ایک دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے نمبر دو نصیحت اور فہمائش عمدہ انداز سے کی جائے نمبر تین مباحثہ بھلے طریقے پر کیا جائے حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کو اپنی دعوت کے تقدس اور عظمت کا پورا پورا احساس ہو اور آپ اس گراں بہا دولت کو نادانی کے ساتھ یوں ہی جا بے جانا بکھیریں بلکہ آپ موقع محل کا بھی پورا پورا لحاظ رکھیے اور مخاطب کا بھی ہر طبقے ہر گروہ اور ہر فرد سے اس کی فکری رسائی استعداد صلاحیت ذہنی کیفیت اور سماجی حیثیت کے مطابق بات کیجیے اور ان اٹل قدروں کو باہمی افہام و تفہیم اور دعوت کی بنیاد بنائیے جن میں باہم اتفاق ہو اور جو قربت و قبولیت کے لیے راہ ہموار کریں عمدہ نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سوز خیر خواہی اور خلوص کے ساتھ نیک جذبات کو ابھاریے کہ مخاطب شوق و رغبت کے جذبات سے سرشار ہو جائے اور دین سے اس کا تعلق محض ذہنی اطمینان کی حد تک نہ رہے بلکہ دین اس کے دل کی آواز روح کی غذا اور جذبات کی تسکین بن جائے تنقید و مباحثے میں اچھا طریقہ اختیار کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی تنقید تعمیری ہو دل سوزی اور اخلاص کی آئینہ دار ہو اور انداز ایسا دل نشی اور سادہ ہو کہ مخاطب میں ضد نفرت ہٹ گرمی تعصب اور حمیت جاہلیت کے جذبات نہ ابھیں بلکہ وہ واقعی کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو اور اس میں حق کی طلب پیدا ہو اور جہاں یہ کیفیتیں پیدا ہوتی نظر نہ آئیں آپ اپنی زبان بند کر لیجئے اور اس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیے نمبر دو ہر حال میں پورے دین کی دعوت دیجیے اور اپنی سمجھ سے اس میں کانٹ چھانٹ نہ کیجیے اسلام کی دعوت دینے والے کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اس کے کچھ اجزاء پیش کرے اور کچھ چھپائے رکھے خدا کا ارشاد ہے وَإِذَا عَلَيْهِمْ قال الذين لا يرجون لقاء نعت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أضراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون سورة يونس آية نمبر 15 17 اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی میں کچھ تغیر و تبدل کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنی طرف سے ہرگز اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتا میں تو خود اسی وحی کا پیرو ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے اور کہیے اگر خدا نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناؤں تو میں کبھی نہ سنا سکتا اور نہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک چھوٹی بات گھڑ کر خدا کی طرف منسوخ کرے یا خدا کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقیناً مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں دائی کا کام بہرحال یہی ہے کہ دین کو اپنی اصل اور مکمل حالت میں پیش کرے خدا کے دین میں کمی بیشی اور حالات کے تقاضوں کے تحت اپنی سمجھ سے اس میں تغیر و تبدل بہت بڑا ظلم ہے اور ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی اسلام اس خدا کا بھیجا ہوا دین ہے جس کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو ازل سے ابد تک کا یقینی علم رکھتا ہے اور جس کا نقطہ نظر غلطی سے قطعا پاک ہے جو انسانی زندگی کے آغاز سے بھی واقف ہے اور انجام سے بھی اور جس کی مشیت کے تحت ہی انسانی معلومات میں روز بروز حیرت انگیز وسعت پیدا ہو رہی ہے اور انسانی زندگی میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوتی جا رہی ہیں کسی اور کے لیے تو بھلا کسی کمی بیشی کی کیا گنجائش ہوگی جبکہ خود دائی اول کا مقام یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مثالی فرما بردار کی طرح اس دین کی پیروی کریں اور نافرمانی کے تصور سے لرزتے رہیں نمبر تین دین کو اس حکمت کے ساتھ فطری انداز میں پیش کیجیے کہ وہ غیر فطری بھوجنب محسوس ہو اور لوگ بدکنے اور متنفر ہونے کے بجائے اس کو قبول کرنے میں سکون اور راحت محسوس کریں اور آپ کی نرمی شیریں زبانی اور حکیمانہ طرز دعوت سے لوگ دین میں غیر معمولی کشش محسوس کریں حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کو چھینک آئی میں نے نماز ہی میں یرحم اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دے دیا لوگ مجھے گورنے لگے میں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے مجھے کیوں گھور رہے ہو تو لوگوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں خاموش ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میں نے ایسا بہترین تعلیم و تربیت کرنے والا نہ ان سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈھانٹا اور نہ برا بھلا کہا صرف یہ فرمایا دیکھو یہ نماز ہے نماز میں بات چیت کرنا مناسب نہیں نماز تو نام ہے خدا کی پاکی اور برتری بیان کرنے کا اس کی بڑائی بیان کرنے اور قرآن پڑھنے کا نمبر چار اپنی تحریر تقریر اور دعوتی گفتگو میں ہمیشہ اس اعتدال کا اہتمام رکھیے کہ سننے والوں پر امید کی کیفیت بھی تاری رہے اور خوف کی بھی نہ تو خوف پر ایسا مبالغہ آمیز زور دیجیے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں اور اپنی اصلاح اور نجات انہیں نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگے اور نہ خدا کی رحمت اور بخشش کا ایسا تصور پیش کیجیے کہ وہ بالکل ہی بے باک اور غیر ذمہ دار بن جائیں اور خدا کی بے پایا رحمت و بخشش کا سہارا لے کر نافرمانی پر کمر باندھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خدا سے مایوس نہیں کرتا اور نہ خدا کی نافرمانی کے لیے انہیں رخصتیں دیتا ہے اور نہ خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف بناتا ہے نمبر پانچ دعوتی کوششوں میں دوام اور تسلسل پیدا کیجیے اور جو پروگرام بنائے اسے استقلال اور ذمہ داری کے ساتھ برابر چلاتے رہنے کی کوشش کیجیے پروگراموں کو ادھورا چھوڑنے اور نئے نئے پروگرام بنانے کی عادت سے بچیے تھوڑا کام کیجیے لیکن مسلسل کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جاتا رہے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو نمبر چھ دعوت و تبلیغ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجیے اور صبر و استقامت دکھائیے قرآن میں ہے وَعْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا أَصَابَكَ سورة اللقمان آیت نمبر سترہ اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اس راہ میں جو مسائب بھی آئیں ان کو استقلال کے ساتھ برداشت کرتے رہو راہ حق میں مسائب اور مشکلات کا آنا ضروری ہے آزمائش کی منزلوں سے گزر کر ہی ایمان میں قوت آتی ہے اور اخلاق و کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کو ضرور آزماتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو اپنے دین و ایمان میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اسی لحاظ سے سخت ہوتی ہے خدا کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ علیہم صلوات من ربهم ورحمة هم المحتدون سورة البقرة آیت نمبر 155 تا آیت نمبر 157 اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دیجئے ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کس شخص کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی پھر جو دین و ایمان میں ان سے زیادہ قریب ہو اور پھر جو اس سے قریب ہو آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے پس جو شخص اپنے دین میں پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے اور جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش ہلکی ہوتی ہے اور یہ آزمائش برابر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر گناہ کا کوئی اثر نہیں رہ جاتا مشکات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے خدا کی راہ میں اتنا ستایا گیا کہ کبھی کوئی انسان اتنا نہیں مجھے خدا کی راہ میں اتنا ستایا گیا کہ کبھی کوئی انسان اتنا نہیں ستایا گیا اور مجھے خدا کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ کبھی کوئی آدمی اتنا نہیں ڈرایا گیا اور ہم پر تیس شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس مختصر توشے کے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں تھا ترمیزی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو صبر بخشے گا اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں بخاری مسلم دراصل آزمائشیں تاریخ کو قوت پہنچانے اور آگے بڑھانے کا لازمی ذریعہ ہے آزمائشوں کی منزلوں سے گزرے بغیر کوئی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی بالخصوص وہ تحریک جو عالم انسانی میں ایک ہماگیر انقلاب کی دعوت دیتی ہو اور پوری انسانی زندگی کو نئی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہو جس زمانے میں مکے کے سنگ دل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بے پناہ ظلم و ستم توڑ رہے تھے انہی دنوں کا ایک واقعہ حضرت خباب العرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے آرام فرما رہے تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خدا سے مدد مطلب نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کے خاتمے کی دعا نہیں کرتے آخر یہ سلسلہ کب تک دراز رہے گا اور کب یہ مسائب کا دور ختم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے بعض کے لیے گڑھا کھودا جاتا پھر اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا پھر آرا لایا جاتا اور اس کے جسم کو چیرا جاتا یہاں تک کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی وہ اپنی دین سے نہ پھرتا اور اس کے جسم میں لوہے کے کنگھے چبھوئے جاتے جو گوشت سے گزر کر ہڈیوں اور پٹھوں تک پہنچ جاتے مگر وہ خدا کا بندہ حق سے نہ پھرتا قسم ہے خدا کی یہ دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار یمن کے دارالخلاف سے حضر موت تب کا سفر کرے گا اور راستے میں خدا کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا البتہ چرواہوں کو صرف بھیڑیوں کا خوف رہے گا کہ کہیں بکری اٹھا نہ لے جائیں لیکن افسوس کہ تم جلدی مچا رہے ہو بخاری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ میری امت میں برابر ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو خدا کے دین کا محافظ رہے گا جو لوگ ان کا ساتھ نہ دیں گے اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو تباہ نہ کر سکیں گے یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ آ جائے اور یہ دین کے محافظ لوگ اپنی اسی حالت میں قائم رہیں گے بخاری مسلم نمبر سات بیجا رواداری مداحنت اور اصولوں کی قربانی دینے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے قرآن میں مومنوں کی تاریخ میں کہا گیا ہے الکفار وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے دین اور اصولوں کے معاملے میں انتہائی شدید ہوتے ہیں وہ کسی حال میں بھی اپنے اصولوں کے معاملے میں کوئی مصالحت یا مداحنت نہیں کرتے وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن دین و اصول کی قربانی نہیں دے سکتے مسلمانوں کو خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہدایت دی ہے فلذلك واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم سورة الشورى آیت نمبر پندرہ بس آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے دین کے معاملے میں مداحنت بیجا رواداری اور باطل سے مصالحت وہ خطرناک کمزوری ہے جو دین و ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیوں کے کام کرنے لگے تو ان کے علماء نے ان کو روکا لیکن وہ نہیں رکے تو ان کے علماء ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے جب ایسا ہوا تو خدا نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے خدا نے ان پر لانت کی یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور اسی میں بڑھتے چلے گئے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور ظالم کو حق کے آگے جھکاؤ گے اگر تم لوگ ایسا نہ کرو گے تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے اور پھر خدا تمہیں اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا جس طرح بنی اسرائیل کو اس نے محروم کر دیا نمبر آٹھ اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت اور ان کو اقامت دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار کرنا آپ کا اولین فرض بھی ہے اور آپ کی سرگرمیوں کا فطری میدان بھی اس میدان کو چھوڑ کر اپنی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں کے لیے محض باہر کے میدان تلاش کرنا غیر حکیمانہ اور غیر فطری عمل ہے اور یہ بہت بڑی کوتاہی اور فرار ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے زمانے میں اپنے گھر والوں کو بھوک پیاس سے نڈال اور چھوڑ کر باہر کے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے غلہ تقسیم کرنے کی فیاضی کا مظاہرہ کریں گویا نہ تو آپ کو بھوک پیاس اور قربت و محبت کا احساس ہے اور نہ غلے کی تقسیم کی حکمت ہی سے آپ کا ذہن آشنا ہے قرآن میں مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا مومنو بچاؤ اپنے کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے تم میں سے ہر ایک نگراں اور ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کے بارے میں بعض پرس کی جائے گی جو اس کی نگرانی میں ہوں گے حاکم نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور شوہر اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں ہے تو تم میں سے ہر ایک نگراں اور ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جو اس کی نگرانی میں گئے ہیں بخاری و مسلم نمبر نو اپنے پڑوسیوں اور محلے والوں کی اصلاح و تعلیم کی بھی فکر کیجیے اور اس کو اپنا فریضہ سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی پھر فرمایا ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بھوج پیدا نہیں کرتے اور انہیں دین نہیں سکھاتے اور انہیں دین سے ناواقف رہنے کے عبرتناک نتائج نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور دین کی سمجھ بھوج پیدا نہیں کرتے اور دین سے جاہل رہنے کے عبرتناک نتائج معلوم نہیں کرتے خدا کی قسم لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازمن دین کی تعلیم دیں ان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں انہیں نصیحت کریں ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں نیز لوگوں کو چاہیے کہ لازمان اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں دین کی سمجھ پیدا کریں اور ان کی نصیحتوں کو قبول کریں ورنہ میں انہیں بہت جلد سزا دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور تقریر ختم فرما دی سننے والوں میں سے بعض لوگوں نے دوسروں سے پوچھا یہ کون لوگ تھے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی دوسرے لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن قبیلہ اشعر کے لوگوں کی طرف تھا یہ لوگ دین کا عمل رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کے پڑوس میں چشموں پر رہنے والے دیہاتی اجڑ لوگ ہیں جب اس تقریر کی خبر اشعی لوگوں کو پہنچی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے خطبے میں کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی اور ہمارے اوپر غصہ فرمایا تو فرمائیے ہم سے کیا قصور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دیں انہیں بعض و نصیحت کریں اچھی باتوں کی تلقین کریں اور بری باتوں سے روکیں اسی طرح لوگوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم حاصل کریں ان کی نصیحتوں کو قبول کریں اور اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں ورنہ میں بہت جلد ان لوگوں کو دنیا میں سزا دوں گا یہ سن کر قبیلہ اشعر کے لوگوں نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوسرے لوگوں میں سمجھ پیدا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو یہ لوگ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سال کی مہلت دیجیے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سال کی مہلت دی جس میں وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں اور دینی سمجھ پیدا کریں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں لعن الذین کفروا من بني اسرائیل على لسان داعود و عیس ابن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون سورة المائدة آية نمبر 7 تا 8 بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے اور یہ لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر خدا کے احکام توڑتے چلے گئے یہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں کے کرنے سے نہیں روکتے تھے بلا شبہ ان کی یہ حرکت انتہائی بری تھی نمبر دس جن لوگوں کے درمیان آپ دعوت و تبلیغ کا خوشگوار فریضہ انجام دے رہے ہوں ان کے مذہبی معتقدات اور جذبات کا احترام و لحاظ کیجیے نہ ان کے بزرگوں اور پیشواؤں کو برے نام سے یاد کیجیے نہ ان کے معتقدات پر حملے کیجیے نہ ان کے مذہبی نظریات کی تحقیر کیجیے مثبت انداز میں حکمت کے ساتھ اپنی دعوت پیش کیجیے اور تنقید میں بھی مخاطبین کو بھڑکانے کے بجائے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان کے دل میں اپنی بات اتارنے کی کوشش کیجیے اس لیے کہ جذباتی تنقید اور توہین آمیز گفتگو سے مخاطب میں کسی خوشگوار تبدیلی کی توقع نہیں ہوتی البتہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں حمیت جاہلیت اور تعصب کے حیجان میں وہ خدا اور دین کی شان میں گستاخی کرنے لگے اور دین سے قریب آنے کے بجائے وہ اور زیادہ دین سے دور ہو جائے قرآن کی ہدایت ہے اے مومنو یہ لوگ خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر خدا کو گالیاں دینے لگیں نمبر گیارہ داعی اللہ بن کر دعوت کا فریضہ انجام دیجئے یعنی صرف اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنیے خدا کے بندوں کو خدا کے سوا کسی اور چیز کی طرف ہرگز نہ بلائیے نہ وطن کی طرف بلائیے نہ قوم اور نسل کی طرف نہ کسی زبان کی طرف دعوت دیجیے نہ کسی جماعت کی طرف مومن کا نصب العین صرف خدا کی رضا ہے اسی نصب العین کی طرف دعوت دیجیے اور یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ بندے کا کام محض یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی بندگی کرے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور خانگی زندگی میں بھی سماجی زندگی میں بھی اور ملکی معاملات میں بھی غرض پوری زندگی میں اپنے مالک اور پروردگار کے کہنے پر چلے اور اس کے قانون کی مخلصانہ پیروی کرے اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جس کو مسلمان اپنا نصب العین قرار دے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے مومن جب بھی خدا کی ہدایت سے منہ موڑ کر خدا کی رضا کے سوا کسی اور چیز کو اپنا نصب العین قرار دے گا دونوں جہاں میں ناکام و نامراد ہوگا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں خدا کا فرما بردار اور مسلم ہوں